ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسما رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو رضی اللہ عنہ مجھ سے اس حدیث کو بار بار سنتے تھے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ابو رضی اللہ عنہ نے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے اشعری احباب رات میں آتے ہیں تو میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز پہچان جاتا ہوں اگرچہ دن میں میں نے ان کی اقامت گاہوں کو نہ دیکھا ہو لیکن جب رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے میں ان کی اقامت گاہوں کو پہچان لیتا ہوں میرے انہی اشری احباب میں ایک مرد دانا بھی ہے کہ جب کہیں اس کی سواروں سے مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے یا آپ نے فرمایا کہ دشمن سے تو ان سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ان کا انتظار کر لو صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو بتیس